الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا إلا إلا على على الظالمين وأشهد وأشهد الله الله إله وحده لا لا شريك له أن عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمة وتركها البيضاء ليلها كنهارها يزيغ عنها هالك صلوات وسلامه عليه وعلى وعلى آله أصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته اللہ وسلم ونتین الباد مزد ناظرین وسلم ومشاهدات اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہر اتوار کو جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں یہ وصیتیں باخری مراحل سے گزر رہی ہیں اس سے پہلے حضرت الوداع میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائی تھیں ان وصیتوں کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا آج سے انشاءاللہ اللہ مرض الموت میں جو آپ نے وصیتیں فرمائیں ان وصیتوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اللہ رب العالمین ہمیں تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق بخش عامر رب العالمین مرد الموت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیماری جس میں آپ کو موت لاحق ہو گئی اور آپ دنیا سے کوچ کر گئے اسے مرد الموت کہا جاتا ہے جب آپ حج کر کے تشریف لائے انتیس اور اللہ رب العالمین نے اسلام کو مکمل کر دیا دین کی اشاعت ہو گئی دین کو غلبہ مل گیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا انتیس سفر سن گیارہ ہجری یہ آپ کے مرد کی شروعات کا دن ہے پیر کا دن تھا آپ بقی میں کسی کے جنازے میں تشریف لے گئے واسم میں آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا اور پھر یہ درد بڑھتا گیا اور پھر تقریباً یہ تیرہ یا چودہ دنوں تک یہ مرد الموت میں آپ مبتلا رہے یعنی اس بیماری کا عرصہ تیرہ چودہ دنوں تک ہے اور پھر چودہ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول کی بارہ تاریخ کو پیر کا دن چاشت کے وقت آپ دنیا سے وفات پا گئے دنیا سے چلے گئے اللہ انا الہ راج کچھ لوگ آپ کی موت کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو موت لاحق نہیں ہوئی آپ پردہ کر گئے ہیں اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں حالانکہ عقیدہ یہ کہنا سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہے سلب صالحین کے عقیدے اور منحج کے خلاف ہے اور اللہ رب العالمین کی جو سنت ہے اس کے بھی خلاف ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کل من علیہ فان جو بھی اس دھرتی پر ہیں سب فنا ہو جانے والے ہیں آپ بھی اسی دنیا میں تشریف لائے اللہ رب العالمین نے آپ کو ترسٹھ سال کی زندگی عطا فرمائی جن میں چالیس سال نبوت سے پہلے کا دور ہے اور تیئیس سالہ دور نبوت کہلاتا ہے یہ تیئیس سالہ دور نبوت میں آپ نے تیرہ سال مکہ میں گزارے اور دس سال مدین منورہ کے اندر گزارے ترسٹھ سال کی عمر اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی تو آپ دنیا کے اندر تشریف لائے اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے دنیا کے اندر مبوس فرمایا بھیجا تو جو بھی آئے ہیں سب کو ایک دن مرنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے دنیا کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی کب تک دنیا قائم رہے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے قیامت کب قائم ہوگی اللہ رب العالمین ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کتنے انبیاء آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا رسول دنیا کے اندر آئے کتنے صلحہ پیدا ہوئے نیک لوگ پیدا ہوئے ائمہ مجدین پیدا ہوئے سب کے سب ایک مقررہ وقت تک دنیا میں رہے اور دنیا سے چلے گئے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے ہمیشگی اللہ کے لیے ہے کل من علیہ فان اللہ رب العالمین نے فرما ربی کے بارے میں وما جعلنا ان کمیتن و ان نہ آپ کو بھی موت لاحق ہوگی آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور لوگ بھی وفات پانے والے ہیں لوگوں کو بھی موت لاحق ہوگی انسانیت کے ساتھ ہر روح کے ساتھ موت متعین ہے عما جا اللہ علیہ بشرین من قبل کل اف امی تفہم الخالدوں بھی فرماتے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے کہ آپ کی جب وفات ہو جائے گی آپ موت جب آپ کو موت لاحق ہو جائے گی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے اما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ہی رسول اف امات او قطل ان قلب تم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اور بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اس طریقے سے آپ اللہ کے رسول ہیں قد خلط من قبل ہی رسول آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں بہت سارے انبیاء آئے اور دنیا سے چلے گئے اف امات اگر آپ کو موت لاحق ہو جائے اور قطل یا آپ کو قتل کر دیا جائے شہید کر دیا جائے الب تمہارا آبابکم اپنی ایڑیوں کے بعد لوٹ جاؤ گے یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر کتنی آیتیں ہیں واضح طور پر جو آپ کی موت اور وفات پر درارت کرنے والی یہ ایسی چیز ہے جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ہر ایک کے لیے موت ہے جانوروں کے لیے موت انسانوں کے لیے کافر ہوں یا مشرق ہوں مسلمان ہوں یا مومن غیر مسلم جو بھی ہوں نیک ہوں فاجر ہوں بد ہوں اچھے ہوں سب کے لیے موت ہے اولیاء ہوں اللہ کے نیک بندے ہوں صاحب ایمان ہوں جو بھی ہوں سب کے لیے موت ہے یہ ایسا مسئلہ ہے یہ ایسی یقین کی جانے والی چیز ہے جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے موت کو یقین سے تعبیر کیا وہ ابود رب کا حتیہ یا اللہ تعالیٰ پہ نبی سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے یعنی یہ کہ آپ کو موت آ جائے سلب صالحین نے صحابہ نے یقین کی تفسیر موت سے کی ہے یعنی جب تک انسان کی موت نہ ہو جائے جب تک انسان کے پاس روح باقی ہے اور ہوش و حواش باقی ہیں اس وقت تک انسان کو اللہ کی بات کرنا ہے اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے یہ ایسا بنیادی مسئلہ ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہے ہی نہیں لیکن اس کے باوجود بھی افسوس کی بات ہے کہ اس مسئلے کے اندر بھی لوگوں نے اختلاف کر لیا اور یہ کہا کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی آپ کی توہین ہے حالانکہ آپ کی توہین نہیں ہے اللہ رب العامن سب سے زیادہ آپ کی قدر کرنے والا آپ کی عزت اور تکریم کرنے والا اللہ رب العامن کی ذات ہے اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور رفا انالا کا ذکر اس میں توہین کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں ہے یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے یہ انسان کی زندگی کا لازمی تقاضا ہے جیسے انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے اسے صحت ملتی ہے فقر و فاقہ لاحق ہوتا ہے اسے مال ملتا ہے پیدا ہوتا ہے بچہ کمزور رہتا ہے پھر دھیرے دھیرے اسے طاقت ملتی ہے جوان ہوتا ہے پھر بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچتا ہے یہ تو سب کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ یہ اللہ رب کا تکوینی نظام ہے یہ اس میں نیک اور بد برے اور اچھے کی تمیز نہیں کی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کائناتی یا تکوینی نظام ہے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے تو موت جیسے آپ کو بیماری لاحق ہوتی تھی آپ باقاعدہ چودہ دن تک بیمار رہے شروع کے ایام میں آپ نے نماز پڑھائی لیکن آخر کے چار دنوں تک آپ نماز نہیں پڑھا سکے آپ کے بدلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سترہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھائی آپ کو بیماری لاحق ہوئی آپ کے دندارے مبارک توڑے گئے آپ کو بخار آتا تھا تکلیف پہنچتی تھی یہ سب انسان کی زندگی کے لازمی تقاضے ہیں یہ سب کے ساتھ ہیں موت سب کے ساتھ ہے نبیوں کے ساتھ بھی سب کے ساتھ موت ہے کل من فان سب کے ساتھ یہ چیز لاحق ہونے والی لہذا یہ آپ کی توہین نہیں ہے اگر توہین ہوتی تو اللہ رب العالمین کبھی آپ کو موت نہ دیتا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو سب کے ساتھ چلتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ فخر کرتی تھی کہ نبی کو فات ہماری گود میں ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کسی اور کے گھر میں تھی تھے اور آپ کی باری تھی آپ نے اپنی ازواد متحرات سے اجازت طلب کی جب انہوں نے اجازت دے دیا آپ نے خواہش ظاہر کی کہ عائشہ کے رم گھر پہ میں رہنا چاہتا ہوں تو تمام ازواد متحرات نے آپ کو اجازت دے دی اور آپ نے تیرہ چودہ یا میں آخری کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارے اور وہیں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عنہ کی گود میں آپ کو موت لاحق ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کرتی تھی کہ آپ کی آخری زندگی کے آخری ایام ہمارے ساتھ گزرے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کی موت نہیں ہوئی تو کیا صحابہ کرام نے آپ پر ظلم کیا اور اس طریقے سے آپ کو یعنی بغیر موت کے زمین میں دفن کر دیا باللہ من اللہ کس قدر صاحب کرام پر یہ الزام تراشی ہے اس لیے کہنا کہ آپ کی وفات نہیں نہیں ہوئی یا آپ کو موت لاحق نہیں ہوئی یہ میرے عزیز بھائیوں یہ سب کے سب ظلم ہے ذاتی ہے اور یہ عقیدے کے خلاف باتیں یہ کتاب و سنت کے خلاف باتیں پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی اور اس کے بعد منگل کے دن آپ کو غسل دیا گیا آپ کو کپڑے کفن پہنایا گیا تین کپڑوں کا کفن دیا گیا آپ کو اور پھر آپ پر جنازے کی نماز پڑھی گئی پورے دن لوگ جنازے کی نماز پڑھتے رہے باری باری پہلے مردوں نے پڑھا پھر عورتوں نے پڑھا پھر بچوں نے پڑھا اس کے بعد پھر بدھ کے دن یعنی منگل کے دن بدھ کی رات رات پہلے آتی ہے تو رات میں آپ کو دفن کر دیا گیا یہ بہت یعنی ایسا دن تھا تاریخ دن تھا سمجھ لیجئے جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے دن کے مدینہ میں آئے تو مدینہ کی تاریخ کا سب سے روشن دن تھا وہ اور جس دن آپ کی وفات ہو گئی اس دن مدینہ کی تاریخ کا سب سے سیاہ دن ہے آپ کے وفات سے عجبی علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ دنیا کے اندر بند ہو گیا اللہ رب العالمین کی وہی بند ہو گئی کیونکہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا دین کامل کر دیا وہی کا سلسلہ بند ہو گیا آپ کی وفات سے تو آپ کی وفات ہوئی ہے آپ کو موت لاحق ہوئی اس کا انکار کرنا حقیقت کے انکار ہے کتاب و سنت کا انکار ہے سلب صالحین کے عقیدے اور منحج کا انکار ہے یہ اور اللہ تعالیٰ کے نظام کا انکار ہے ہمارے نبی کی توہین اس کے اندر ہرگز نہیں ہے توہین نہیں ہے یہ جیسے بیماری توہین نہیں ہوتی ایسے ہی موت بھی کسی کی توہین نہیں ہوتی اسے توہین سے تعبیر کرنا یہ غلط بات ہے یہ آپ کی زندگی ہے برزخی زندگی اور یہ برزخی زندگی جو نیک لوگ ہوتے ہیں انبیاء اور صلحہ اور نیک لوگ وہ دنیا کی زندگی سے زیادہ معزد اور مکرم زندگی ہوتی ہے اسی زندگی سے برزخ کی زندگی ہی سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں انسان کو نیک لوگوں کو اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہیں سے ان کے لیے عذاب شروع ہو جاتا ہے تو آپ برزک کی زندگی سے آپ کا گزر ہو رہا ہے وہ زندگی کیسی ہے کسی نے نہیں دیکھی ہے وہ اور وہ زندگی موت کے بعد سے لے کر کے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک وہ مرحلہ رہتا ہے کسی کے لیے کم تو کسی کے لیے زیادہ دوبارہ جب سور پھونکیں گے جب اسرافی علیہ السلام اس وقت تک وہ مرحلہ ہے اسے برزک کی زندگی کہا جاتا ہے اسے قبر کی زندگی کہا جاتا ہے دنیا کے لحاظ سے آپ کی وفات ہو گئی ہے اور برزخی زندگی کے لحاظ سے جو بھی وفات پا چکے ہیں وہ برزخی زندگی سے ان کا گزر ہو رہا ہے کیفیت کا علم اللہ رب العامن کے پاس ہے ہمیں کیفیت نہیں معلوم ہے کیونکہ کیفیتیں نہیں بتائی گئی جو کچھ بتایا گیا ہے قرآن و سنت کے اندر اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہر بندے مومن کا ایمان ہونا چاہیے لیکن کیفیت کا علم اللہ رب العامن کے علاوہ کسی کے پاس نہیں کیونکہ غیب کی دنیا ہے برزخی زندگی ہے تجربے سے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے یہ نہ عقل اور قیاس سے حاصل ہونے والی چیز ہے نہ کسی نے تجربہ کیا ہے نہ کوئی مرنے کے بعد گیا اور پھر دوبارہ دنیا کے اندر واپس آیا اس ہمارے نبی کی امت کے اندر تو یہ جو زندگی ہے یہ برزخی زندگی ہے غیب سے متعلق ہے اور غیب کے بارے میں انسان کو تسلیم کرنا ہے عقل سے اس کو نہیں ناپنا ہے آپ کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آیا معراج کا واقعہ بھی اسے تسلیم کرنا ہے انسان کی عقل میں وہ سارے واقعات نہیں آتے ہیں پوری تفصیل نہیں آتی ہے لیکن آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہمارا اس پر ایمان ہے کہ آپ کے ساتھ اسرا اور معراج کا واقعہ پیش آیا تفصیل اور کیفیتوں کا علم اللہ العالمین کے پاس ہے آپ نے امبیا کرام کو جنازے کی امبیا کرام کو نماز کو نماز پڑھائی بیت المقدس کے اندر امبیا کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی جنت کا دیدار کیا جہنم کا دیدار کیا بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا جنت کے اندر جہنم کے اندر اللہ رب العامی نے آپ پر پانچ پچاس وقت کی نماز فرض کی جو پانچ وقت ہو گئی آخر میں اور اس طریقے سے اللہ کے نور کو دیکھا اللہ رب العامن کی ذات کا دیدار نہیں کیا اللہ کے نور کو دیکھا تو یہ ساری باتیں موجود ہیں احادیث کے اندر اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن کیفیت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں تو ہر انسان جو مر جاتا ہے وہ قبر کی زندگی سے اس کا گزر ہوتا ہے وہ ایک دوسری زندگی ہے زندگی کے علاوہ جو موت سے شروع ہوتی ہے اور دوبارہ سور پھوکے جانے تک وہ زندگی برقرار رہتی ہے یہ اس دنیا کی زندگی کی طریقے سے نہیں ہے اسے دنیا کی زندگی پر قیاس کرنا غلط ہے کیونکہ دونوں زندگیاں الگ الگ ہیں اور پانچ زندگیاں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ ایک عالم ارواح روحوں کی دنیا جب اللہ رب العالمین نے حسم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پش سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے سب سے عہد لیا وہ روحوں کی دنیا جسے عہد الست کہتے ہیں یا عالم ارواح کہتے ہیں یا عالم الذر کہتے ہیں روحوں کی دنیا وہ دنیا کیسی تھی ہم نے نہیں دیکھا ہمیں نہیں معلوم اللہ کو معلوم ہے وہ کسی کو نہیں معلوم اس کے بارے میں لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے اللہ نے قرآن و بیان کیا نبی نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا نمبر دو جو زندگی ہوتی ہے انسان کی ماں کے پیٹ کے زندگی جو عام طور سے نو مہینے تک رہتی ہے یہ بھی زندگی اس دنیا کی زندگی سے الگ ہے اگرچہ دنیا کی زندگی ہی میں واقعہ پیش آتا ہے لیکن ماں کی پیٹ کی جو زندگی ہے نو مہینہ وہ الگ ہوتی اس میں شروع کے چالیس دن تک ایک بچہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے پھر خون کے لتھڑے کی شکل میں رہتا ہے پھر چالیس دن تک خون کی ایک گوشت کی بوٹی کی شکل میں رہتا ہے پھر اللہ ابراہین فرشتے کو بھیجتا ہے پھر روح پھوکی جاتی ہے پھر چار چیزیں لکھی جاتی ہیں پھر دھیرے دھیرے ہڈی بننا شروع ہوتی ہے ہڈی پر گوشت چلنا شروع ہوتا ہے پھر اس طریقے سے انسان کی مکمل تخلیق ہوتی ہے بچے کی پھر نو ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے یہ دنیا کیسی ہے کیا بچہ ہماری باتوں کو سنتا ہے بچہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا ہے کیا گزرتا کیسے سانس لیتا ہے کیسے ہوتا ہے سب وہ ماں کی سانس کے ساتھ اس کی زندگی جڑی رہتی ہے یہ زندگی ہم نے نہیں دیکھا ہے تیسری زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے جس سے ہمارا اور آپ کا گزر ہوتا ہے اس میں آزمائشوں کے دور سے گزرنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے اس میں اہل ایمان کے لیے پریشانیاں ہوں ممکن ہے اور ہوتی ہے پریشانیاں آزمائشوں کا دور کہلاتا ہی ہے اسی میں اسے داول عمل کہا جاتا ہے انسان آ کر کے یہاں پر عمل کرتا ہے یہ تیسری زندگی ہوتی ہے جسے دار حیات یا عالم حیات کہا جاتا ہے یہاں پر آپ کافروں کو دیکھیے کافروں کو پریشانیاں بھی ہوتی ہیں ان کے لیے آسائشیں بھی ہیں آرام بھی ہے مسلمان کے لیے بھی پریشانی اور تکلیفیں اور عام بھی ہیں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہی چوتھی زندگی عالم برزخ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے وہ غیب کی زندگی ہے اس میں اہل ایمان کے لیے نعمت ہی نعمت ہے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور اہل ایمان کو کے ساتھ بہترین بدلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے لیکن جو کفار منافقین فاسق اور فجار ہوتے ہیں ان کو یہیں سے عذاب اور تکلیف شروع ہو جاتی لیکن کیسے ہوتا اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہمیں کیفیتوں کا علم نہیں ہے وہ برزق کی زندگی ہے وہ اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے پانچویں زندگی جو عالم آخرت ہے جنت اور جہنم کی زندگی جہاں پر ہمیشگی ہے کسی کے لیے وہاں پر موت نہیں ہوگی جنت بھی ہمیشہ رہے گی جہنم بھی ہمیشہ رہے گی وہ زندگی کیسی ہمیں نہیں معلوم وہ برزک کے بعد آنے والی زندگی ہے وہ برزق کے بعد آنے والی زندگی ہے وہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا سب لوگ زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے حساب و کتاب ہوگا اہل ایمان جنت کے اندر جائیں گے جو کفار و مشرقین منافقین ہوں گے جہنم کے اندر جائیں گے کچھ اہل توحید بھی جہنم کے اندر جائیں گے اپنے گناہوں کو جیسے اللہ تعالیٰ ان کو لے کر کے آئے گا یا تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے معاف کر دے گا جہنم میں نہیں جائیں گے یا تو جہنم میں جائیں گے لیکن چونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا ہے تو صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا کوئی نہیں کہ مائنڈ ہو جائیں گے کچھ لوگ تو اس طریقے سے وہ برز وہ وہ جو زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے جنت اور جہنم کی زندگی وہ آخرت کی زندگی بھی کیسی ہوگی ہمیں کیفیتوں کا علم نہیں ہے جو چیزیں کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی اس پر ہمارا ایمان غیب کی دنیا ہے وہ غیب کی دنیا انسان عقل سے حاصل نہیں کر سکتا اس کو تسلیم کرنا اس پر ایمان آنا ضروری ہے اور یہ بہت بڑی خوبی ہے اہل ایمان کی اللہ رب العامی نے سب سے پہلی خوبی سور بقرہ کے اندر اہل ایمان کی بیان کے فرمائی امنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں دیکھنے کے بعد تو سب ایمان لے آتے ہیں اس میں کوئی آزمائش نہیں ہے اس میں کوئی انسان کے لیے بڑی بات نہیں ہے دیکھنے کے بعد لیکن بغیر دیکھے ایمان لے آنا یہ اصل ایمان ہوتا ہے یہ اصل یقین ہوتا ہے کہ آپ کو ذات پر کس قدر ایمان ہے کہ آپ نے دیکھا بھی نہیں اس کے باوجود بھی آپ ایمان لے آئے اس لیے حضرت بکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا معراج کے واقعات کا لوگوں انکار کر دیا بہت سارے لوگ جو ہے یعنی ان کی وہ ایمان سے یعنی نکل گئے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس پر قائم رہے کہا جب ماں نبی فرما رہے ہیں تو ماں نبی جب فرما تو ماں نبی سچے ہیں اور ان کی بات سچی ہے ہم اس پر ایمان رہتے ہیں کہ جبیل امین روزانہ آسمان سے دنیا پر میں آتے ہیں تو جب ان کے لیے چیز ہوتی تو ماں نبی کے لیے ایک بار ہونا کون سے تعجب کی بات ہے فوراً انہوں نے قبول کر لیا اس لیے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تو بہت بڑی خوبی ہے کہ غیب پر ایمان لانا لیکن ساری زندگیاں الگ ہیں ہر ایک سے مختلف ہیں ان ساری زندگیوں کا ایک دوسرے سے کچھ تعلق نہیں ہے لہٰذا وہ الگ الگ ہیں تو ان کی زندگی کو دوسری زندگی پر قیاس کرنا ہی غلط ہے تو کچھ لوگ برزخی زندگی کو لے کر کے کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں تو گویا کہ آپ کی وفات ہی نہیں ہوئی تو برزخی زندگی میں سب زندہ ہے سارے لوگ زندہ اہل ایمان اہل کفر مومن فاسق سب زندہ ہیں لیکن وہ زندگی کیسی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اتنا ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کے لیے صلاح کے لیے سب سے معزز زندگی ہو یعنی بہترین زندگی ہے وہ اور وہاں اللہ کی طرف سے انہیں نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن کافروں اور منافق کے لیے وہیں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے الغرض کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے نبی کی وفات ہو گئی یہ ہمارے نبی کی وفات ہوئی اور چودہ دنوں تک آپ بیماری میں مبتلا رہے ان چودہ دنوں کے اندر آپ نے تقریباً آٹھ سے نو وصیتیں فرمائی ہیں جنہیں انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے بیان کریں گے سب سے پہلی وصیت ہم آج بیان کر دیتے ہیں باقی وصیتیں انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر بیان کی جائیں گی کہ آپ کی وفات سے پانچ دن پہلے آپ نے جو وصیت فرمائی تھی وہ یہ کہ لوگوں کو آپ نے قبروں کو مسجد بنانے سے منع کیا تھا اور آپ نے فرمایا صحیحین کی روایت ہے عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب آپ مرض الموت کے اندر مبتلا ہوئے تفقہ یت رہو و لہو اللہ تو آپ نے چادر کو اپنے چہرے کے اوپر کیا کرتے تھے یعنی اوڑھ لیتے تھے چہرے کو ڈھاک لیتے تھے اس سے پھر اس کے بعد آپ کھول دیا کرتے تھے آپ آپ نے نے اس میں کیا فرمایا لعنت اللہ قبور مساجد حضر او اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا اور آپ لوگوں کو ڈرا رہے تھے جو عمل ان لوگوں نے کیا یعنی یہود و نصارہ نے جو کیا اس سے آپ لوگوں کو ڈرا رہے تھے لوگوں کو منع فرما رہے تھے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کیا آپ نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے یہ وصیت کرتے ہوئے فرمایا چادر سے اپنا چہرہ ڈھانک لیتے پھر سانس میں تکلیف ہوتی پھر کھول لیتے پھر ڈھانپ لیتے اس کے بعد اس موقع پر آپ نے لوگوں کی وصیت فرمائی کہ لعنت اللہ عہد اللہ کی لانت و نشارہ پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل جو مسجدوں قبروں کو مسجد بنانے والا عمل ہے یہ یہ ہر شریعت کے اندر حرام تھا یہود و نصارہ کی شریعت میں بھی یہ چیز حرام تھی تبھی ہمارے نبی نے ان پر لعنت بھیجی اگر یہ چیز ان کے لیے جائز ہوتی تو پھر آپ ایک جائز کام پر ان پر لانت نہیں بھیجتے لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے عباد یعنی لوگوں کو دور کر دینا اللہ کی رحمت سے دوری اللہ کی لانت یہ لانت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محرومی تو اللہ کی لانت ہوئی و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا ایسے لوگوں پر اللہ رب کی لانت ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ عمل ہر شریعت کے اندر ناجائز اور حرام تھا اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لانت بھیجی کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے قبر کو مسجد بنانا یہ شرک کا ذریعہ اور سبب ہے اور شرک اور کفر کی تمام چیزیں ہر شریعت کے اندر حرام تھیں تمام ذرائع حرام تھے اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سے منع فرمایا آپ کو خدشہ لاحق تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی تقلید میں لوگوں کی نقالی میں جو یہود و نصارہ گزر چکے ہیں ان کی مشابہت میں ہماری امت کے اندر بھی چیز پیدا ہو جائے اس لیے آپ نے اپنے آخری لمحات میں یا اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ نے لوگوں کو باقاعدہ اس سے منع فرمایا تو آپ نے سب سے پہلی جو وصیت فرمائی وہ یہ کہ قبروں کو مسجد نہ بنایا جائے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج امت مسلمہ یا مسلمانوں کی اکثریت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو پشے پش ڈال کر کے آپ کی وصیت کو یعنی پاؤں کے تلے روت کر کے اور اس طریقے سے آپ کی وصیت کو ٹھکرا کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کتنی مساجد ہیں جہاں آپ کو قبریں ملیں گی یا تو سامنے ملیں گی درمیان میں ملیں گی آگے ملیں گی دائیں اور بائیں ملیں گی پیچھے ملیں گی مسجد کے احاطے کے اندر ملیں گی کتنی ایسی مسجدیں آپ کو ملیں گی جب کہ ایسی مسجدوں کے اندر نماز پڑھنا حرام ہے جن مسجدوں کے اندر قبریں ہوں تو نبی نے باقاعدہ لوگوں کو اس سے منع فرمایا کہا کہ اللہ کی جو ہے مسجدوں کو قبر نہ بناؤ قبر کو مسجد نہ بناؤ ایسے عمل پر اللہ رب العامن کی لانت ہوتی ہے قبروں کو مسجد بنانے کا مطلب تین ہوتا ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا امام المائی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب تحذیر الساجد فتخاد القبور مساجد بڑی مشہور کتاب ہے ان کی امام المائی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ مسجد بنانے کا تین مطلب ہے پہلا مطلب یہ ہے کہ قبروں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا یہ بھی مسجد بنانا ہے کیونکہ انسان مسجد میں نماز پڑھتا ہے لہذا قبر کی طرف رک کر کے اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے قبر کو مسجد بنا لیا نمبر دو قبر پر جا کر کے سجدے کرنا پہلی چیز بھی ہو رہی ہے اور دوسری چیز بھی ہو رہی ہے قبروں پر لوگ جا کر کے سجدے کرتے ہیں جبکہ قبر پر سجدہ کرنا حرام اور ہی ہے سجدہ ایک عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے حرام ایسا کرنا تو قبر پر سجدہ کرنا یہ بھی مسجد بنانے میں داخل ہے نمبر تین قبر پر مسجد تعمیر کرنا مسجد بنا لینا تینوں چیزیں آج نوز باللہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں بڑا المیہ ہے یہ کہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں کو اور اس حدیث کو لوگوں نے پامال کر دیا اور اس طریقے سے ایک تو قبر کی طرف رک کر کے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں نمبر دو قبر پر جا کر کے سجدے بھی کرتے ہیں نمبر تین قبروں پر لوگوں نے مسجدیں بھی تعمیر کر رکھی جبکہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ آپ نے اسے لوگوں کو منع فرمایا آپ نے پوری زندگی لوگوں کو اس سے منع کیا لیکن آخری وقت بھی آپ نے لوگوں کو اس سے منع فرمایا جب قبر پر مسجد بنانے کی بات آتی ہے تو لوگ فوراً لا کے سلو کی قبر کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر دفن نہیں کیے گئے بلکہ حجر عائشہ میں آپ کو دفن کیا گیا اور جو آپ کا حجرہ تھا وہ مسجد سے دور تھا حضرت عائشہ کے حجرے میں اور مسجد کے اندر باقاعدہ ایک دیوار تھا اس میں دروازہ لگا ہوا تھا اس دروازے کے کھول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے تھے اور مسجد سے پھر حجرے کے اندر آیا کرتے تھے حجرہ الگ تھا حضر عائشہ سب سے زیادہ ہی مسجد کے قریب تھا اس کے بعد دیگر آپ کے ازواج متحرات کے حجرے تھے تو یہ حجر عائشہ میں آپ کو دفن کیا گیا اسی حجرے کے اندر بکر صدیق کی بھی قبر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی قبر تو آپ مسجد کے اندر دفن نہیں کیے گئے آپ مسجد سے الگ دفن کیے گئے آپ حجرے کے اندر دفن کیا گیا آپ کو مسجد سے باہر کے حصے میں اور اس میں بھی اللہ البرمن کی ایک حکمت اور رحمت سمجھ لیجیے کہ اگر وہ قبر آپ کی باہر ہوتی تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کی خبر کو جو ہے وہ بنا لیتے مسجد وسن بنا لیتے اور اس طریقے سے مانوی بھی نے منع فرمائے سے کہ اللہ تجال قبری وطن یو ابد کہ اللہ رب العالمین تو میری قبر کو وطن نہ بنانا کہ لوگ آ کر کے وہاں عبادت کرنا شروع کر دیں اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اس لیے آپ قبر کے آپ کی قبر حجرے کے اندر ہوئی باہر زمین میں نہیں ہوئی اس لیے آپ محفوظ رہے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور اس طریقے سے آپ کی جو ہے قبر وسن بننے سے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت فرمائی اور اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا تو آپ اپنے کمرے کے اندر متفون ہیں نہ کہ مسجد کے اندر اور یہ جو کمرہ ہے مسجد سے باہر تھا یہ اور ولید بن عبد الملک کے دور میں یہ اس طرف توسیع کی گئی قبروں کی طرف حجروں کی طرف ورنہ اس سے پہلے جو بھی توسیعات ہوئی چاہے عمر رضی اللہ انہوں نے کیا یا عثمان رضی اللہ انہوں نے کیا کسی اور نے کیا وہ ساری کی ساری توسیعات حجروں کی طرف نہیں تھی آپ کی قبر کی طرف نہیں تھی بلکہ دوسری طرف تھی ولید بن عبد الملک نے اپنے دور میں ایسا کیا اور اس وقت ہوا جب یہ یہ تقریباً پچاسی اور نبے کے درمیان کا واقعہ ہی ہے اس وقت مدینہ کے اندر کوئی صحابی باقی نہیں تھے کوئی صحابی باقی نہیں تھا ان کی وفات ہو چکی جو بھی صاحب کرام نام تھے ولید بن عبد الملک کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ گورنر تھے وہاں کے جو بعد میں خلیفہ بنے جب ان کے پاس خط پہنچتا ہے تو انہوں نے وہاں کے جو علماء تھے فقہ تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ لیا تو سب نے یہی کہا تھا کہ نہیں ادھر توسیع کرنے کی ضرورت نہیں ہے توسیع اس طرف کیجیے جو قبر کے علاوہ دوسرا جو سمت ہے اس طرف کیجیے سب نے منع کر دیا اور کہا کہ یہ ادھر توسیع نہیں کی جائے گی ابو بکر عمر بن رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے اس فتوی کو علماء کے اقوال کو جو دس سات یا دس بڑے بڑے فقات تھے جس میں سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے سعید المسیب جو یہ ابو رضی اللہ تعالیٰ کے داماد تھے اور ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث روایت کی تھی کہ اللہ جو ہے قبروں کو مسجد بنانے سے منع کیا تھا وہ حدیث کے راوی ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور سعید المسیب رضی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے روات میں سے ہیں تو ان سب نے سختی کے ساتھ منع کر دیا لیکن بادشاہ تھا خلیفہ تھا اس نے کسی کی بات نہیں سنی اور اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیادہ متحرات تھیں ان کے حجروں کی طرف توسیع کرنا اس نے شروع کر دیا لیکن اس نے ترکیب اور احتیاطی تدابیر اختیار کی اور یہ کیا کہ اس نے کمرے کو دیواروں سے اس نے گھیر دیا مسلس دیوار بنائی تین کونے والی دیوار پھر اس طریقے سے ایک اور دیوار بنائی پھر اور دیوار بنائی یہ جو ہمیں دیوار نظر آتی ہے یہ دیوار تیسری یا چوتھی دیوار ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اس سے پہلے اس نے کئی دیواریں کھڑی کر دی تاکہ آدمی اگر نماز پڑھے تو قبر کی طرف اس کا رخ نہ ہو بلکہ دیوار کی طرف ہو تو اس نے تدابیر اختیار کی لیکن اس کا یہ عمل کسی بھی طریقے سے درست نہیں کہا جا سکتا اس کا یہ عمل غلط تھا اس لیے شیخ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی ایم کرام نے آپ سے پہلے ان کے اس عمل کو غلط قرار دیا کہ ادھر توسیع کی ضرورت نہیں تھی اور توسیع ادھر ہونی چاہیے تھی جو الٹا سم تھا اپوزٹ سائڈ کی طرف سب نے اس کے عمل کو ناجائز قرار دیا غلط قرار دیا لیکن اس نے یہ عمل کر دیا اور اس طریقے سے اس نے تدابیر بھی اختیار کی اور چونکہ آپ مسجد کے اندر مدفون نہیں ہیں آپ کی جو قبر ہے وہ حجرے کے اندر ہے اصل میں مسجد کے اندر نہیں ہے اور مسجد کے اندر دفن کرنا یہ جائز نہیں کسی کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے تو آپ کی وفات حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی اس لیے ان کو وہاں دفن کیا گیا آپ کی وصیت اور آپ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جو قبر ہے اس کا معاملہ الگ ہے اور لوگوں سے اس کا معاملہ مختلف ہے جی اس لیے وہ اس کے اندر کسی کے لیے دلیل نہیں ہے تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجدوں پر قبر پر مسجد بنانا یہ شریعت کے اندر حرام ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسجد پہلے سے ہے بعد میں قبر آئی ہے تو قبر کھو دی جائے گی اور اس کی لاش کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا اور اگر پہلے سے قبرستان ہے وہاں پر اور وہاں بعد میں مسجد بنائی گئی ہے تو مسجد وہاں سے توڑ دی جائے گی اور مسجد دوسری جگہ بنائی جائے گی یہ ہمارے نبی کی جو احادیث ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر کے شیخ ابن باز نے شیخ ابن وسمین نے اور اس طریقے سے بڑے بڑے علماء نے محدثین نے فقہ نے ائمہ نے اس طرح کا فتوا دیا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ پہلے کیا ہے اگر پہلے مسجد ہے بعد میں قبر بنا دی گئی کسی کو دفن کر دیا گیا تو قبر وہاں سے کھود کر کے اس کی لاش کو دوسری جگہ دفن کر دیا جائے گا اور اگر پہلے سے قبرستان ہے اور بعد میں وہاں مسجد بنائی جاتی ہے تو مسجد وہاں سے منتقل کر دی جائے گی تو جو پہلے ہوگا اس کو اس پر اسی وہی چیز باقی رہے گی تو یہ آپ نے جو وصیتیں فرمائی تھی مرز الموت کے اندر اس کے اندر پہلی وصیت تھی کہ قبروں کو مسجد بنانے سے معاعبی نے منع فرمایا کاش امت مسلمہ آپ کی اس وصیت پر عمل کرے اور اس طریقے سے قبروں پر مسجد نہ بنائے یا اس طریقے سے جو قبر ہیں ان کو مسجدوں سے نکال کر کے قبرستان کے اندر دفن کیا جائے ان کو کاش اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آج اتنی ہی ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کے بعد جو آپ کی وصیتیں ہیں اگلے دنوں میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور بدعت خرافات سے محفوظ امین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ و صابیہ اجمعین وہ علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ